اور کھجور اور انگور کے پھلوں میں سے کہ اس سے نبز بناتی ہو اور اچھا رزق بے شک اس میں نشان ہے عقل والوں کو